مایا مدھ مکھی ایک سمے کی بات ہے دور جنگل میں وہاں درخت پر ایک شہد کا چھتا تھا یہ ایک خاص دن تھا جو اندر آج کے دن ہی انڈے سے بچے باہر آئیں گے پر یہ کہانی ہے کسی خاص کیوں ہے یہ کہانی ہے مایا مدھو مکھی کی چلو چلو باہر لاؤ انہیں اپنی اپنی جگہ پر رہو تمہارا نام ہوگا مایا رکو مایا کیوں ہمیں نام کی کیا ضرورت مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ مجھے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے پر خیر ہم سب کے نام ہوتے ہیں جنہیں ہم پکار کر بلا سکتے ہیں اگر میں بس کہوں hey, مدھو ہاں؟ کیا تم مجھ سے گفتگو کر رہے ہو <laughs> اب سمجھے نام کی ضرورت کیوں ہے ہے ہاں کیونکہ ہم ہو بہو بھی بھی اور الگ ہے ہاں یہ تو بالکل صحیح بات ہے یہ خیال کمال کا تھا مایا چلو سبھی میرے ساتھ باہر چلو مایا پوری طرح حیرت انگیز تھی یہ ایسا تھا جیسے ایک چمکتے سنہرے غبارے کے اندر ہونا سبھی مدھو مکھیاں اپنے اپنے کام میں مشغول تھی کوئی چھتے کے اندر کی صفائی کر رہا تھا کسی نے زردانہ ڈال دیا کسی پر جو ایک ہیرے کی طرح لگ رہا تھا کچھ بس ایک سیدھے قطار میں چل رہے تھے ہاں تو اب تم سبھی کو کام دیے جائیں گے دیواروں کی صفائی کرنے والے ہوں گے صفائی کرمچاری پھر ہمارے پاس کلیکٹر مدھو مکھیاں پھر مزدور مدھو مکیاں ہم سب کو کام کیوں کرنا ہے تم کس طرح کی مدھو مکھی ہو مدھو مکھیاں سوال نہیں کرتی اوہ اتنی بد تہذیب مت بنو جولین یہ صرف ایک بچی ہی تو ہے مایا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو ہم سب پریشان ہو جائیں گے اور نکم میں بھی ہو جائیں گے اگر صفائی کرمچاری صفائی نہیں کریں گے تو چھتے گندے ہو جائیں گے اگر کلیکٹر مدھومکیاں شربت جمع نہیں کریں گی تو شربت کیا ہوتا ہے شہد پھول سے نکلے شربت سے بنتا ہے دیکھو دیکھ رہے ہو وہ ہیں کلیکٹر مدھومکیاں وہ شربت لے کر آتی ہیں پھولوں میں سے اور پھر مزدور مدھومکیاں ان سے شہد بناتی ہیں کلیکٹر مدھو مکھیاں شربت لاتے ہیں پھولوں میں سے پر وہ شربت کیسے اٹھاتے ہیں اوہ تم کتنی پیاری بچی ہو بے شک ان کے شہد والے پیٹ میں ہم سب کے پاس ہے ایک اوہ تو وہیں سے مجھے بھوک لگی ہے بتائیے <laughs> بالکل نہیں وہ تمہارا کھانے کا پیٹ ہے اوف اگر ہم اسے ایسے ہی جھیلتے رہے تو آج یہیں مشغول رہیں گے پورے دن کیوں ہم پورا دن یہاں مشغول نہیں رہ سکتے ہیں کافی دن گزر گئے سبھی نئی مدھو مکھیوں کو الگ الگ کام دیے گئے تھے کچھ چھتے کے اندر کی صفائی کرتے کوئی باہر سوکھے پتے صاف کرتے کوئی شربت لے کر آتے پھولوں میں سے کوئی چھتے کو شکاریوں سے بچا کر رکھتے سبھی کی ایک برقرار جگہ تھی سوائے مایا کے وہ ہمیشہ چیزوں کو الگ نظریے سے دیکھتی جب ہر کوئی دیواروں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا وہ بس دیوار پر سانس پھونکتی اور اس کے حساب سے سمجھو کام ختم اور جب مدھو مکھیا ایک قطار میں چلتی تم مجھے پریشان کیوں کر رہی ہو سبھی پریشان ہے کہ میں اپنی جگہ ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں تو میں تمہاری طرح چلنے کی کوشش کر رہی ہوں بالکل تمہاری طرح تم یہ بے حد غلط طرح سے کر رہی ہو ام پر تم تو تم ہو اور میں تو میں ہوں میں تمہاری طرح کیسے چل سکتی ہوں بتاؤ کیا تم اس طرح چل سکتے ہو <laughs> او بے شک میں کر سکتا ہوں دیکھو او او نہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں تم میرا دھیان بھٹکا رہی ہو تم کس طرح کی مدھو مکھی ہو اوہ نہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں کسینڈرا مزدور مدھو مکھیاں یہاں تک کہ بیگم خود مایا کو کوئی جگہ نہیں دے پائی وہ بس سب کچھ حیرت انگیز ہو کر دیکھتی اور بہت سارے سوال پوچھتی کیا سوچ رہی ہے آپ بڑی مدھو مکھی تم بیگم سے ایسے بات نہیں کر سکتی ہو میں حد معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ مجھے انہیں دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی خوش تھی جب میں اس ہیرے جیسے چیز پر گری اور ایسے ویسے میں اڑی اور پھر گول گول گول گھومتی رہی کا خواب ہے باہر جا کر دنیا دیکھنے کا یا اللہ یہ کیا بد بدا رہی ہے خواب خوشی تم کس طرح کی مدھو مکھی ہو مدھو مکھیاں خواب نہیں دیکھتے ہیں بیگم صاحبہ معاف کیجیے یہ برا نہیں چاہتی ہے میں خود اسے کسی جگہ پر رکھنا چاہتی ہوں پر یہ ہمیشہ باہر جانے کی بات کرتی ہے مجھے لگتا ہے شاید یہ وہی چاہتی ہے یہ ضرور اسی میں ماہر ہوگی ہم اسے شربت لینے باہر بھیج سکتے ہیں ایک مدھو مکھی سے پوچھنا کی وہ کیا چاہتی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے مدھو مکھیوں کو ان کی جگہ دی جاتی ہے ان کے انڈے سے باہر آتے ہی اگر یہ چھتے کے ہت میں ہے تو یہی صحیح یہ اتنی بڑی ہے کہ باہر جا کر شربت لا سکے اسے اچھی طرح سے ٹرین کرو اور باہر بھیجو <laughs> جی بیگم صاحبہ اور اس طرح مایا کو پھولوں کے بارے میں سب بتایا گیا پھر اسے ٹرین کیا گیا مدھو مکھیوں کے دل کے پیچھے چلنے کے لیے اسے ہمیشہ آگاہ کیا جاتا کہ اکیلے کبھی نہ اڑے اور آخر میں اسے زمبور سے بھی آگاہ کیا گیا مدھ مکھیوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شہد چراتے ہیں اور مدھو مکھیوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں پر ہم انہیں ڈنک مار سکتے ہیں نا زمبور بہت ہی سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں مایا وہ ہم پر حملہ کرتے وقت ہمیشہ بختر پہنے رہتے ہیں صرف ان کی گردن پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں اب تک کسی مدھو مکھی نے الوداع کہا اور دل کے ساتھ نکل پڑی یہ اس کا پہلا سفر تھا چھتے سے باہر کا جس پل وہ باہر آئی وہ حیرت انگیز سی رہ گئی وہ درخت وہ پودے وہ پھول

کہنا پڑے گا یہ کیا ہے تمہیں اچھا نہیں کر رہی ہو رہی ہے تم بہت ہی بدتمیز ہوسان مدھو مکھی کے بھی میں مطلب کہ تم ایک انسان ہو مدھو مکھی کے کپڑے پہنے ہوئے پر میں ہوں ایک مدھو مکھی میں کوئی انسان نہیں ہوں اور یہ بھی ایک مدھو مکھی ہی ہے پر بہت ہی بدتمیز والی یہ تمہارا عکس ہے بے وقوف اور وہ بدتمیز نہیں ہے تم آپ سے ہی بدتمیز ہو رہی ہو یہ سب تمہارا وہم ہے بالکل ایک انسان جیسے میری سنو وہ ہی ہر مصیبت کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو میں بدتمیز ہوں میرا نام مایا ہے مایا مدھو مکھی سمجھ گیا میں نے سنا تھا جب تم نے خود اپنی تعریف کی تھی مایا بالکل اصل میں میں اپنے دل کے ساتھ شہد لانے گئی تھی نہیں میرا دل میں ان سے بچھڑ گئی وہ سب چلے گئے کیا بات کر رہی ہو تم اپنا راستہ بھول گئی اپنے دل کے ساتھ آتے وقت کس طرح کی مدبی ہو تم اب تم کیا کرو گی مجھے نہیں پتا میرے خیال سے میں کچھ شربت جمع کروں گی اور اپنا راستہ خود ڈھونڈ لوں گی خیر وہاں پر کافی رس بھرے پھول ہیں تم چاہو تو ان سے کچھ لے سکتی ہوں کتنے مہربان ہیں آپ میری مدد کرنے کے لیے شکریہ ٹڈے جناب میرا نام ہے ہاپا ہاپا فلپ فلپ ضرور ہاپر شکریہ مایا نے جتنا ہو سکے شہد جمع کیا اور واپس اپنے گھر کو چلی وہ لمبے درختوں اور جھاڑیوں کے بیچ اڑی

خوش ہوگی تم نے ایک پیاری مدھو مکھی کو جو قید کیا ہے اسے پیاری مت کہو بے بکوف وہی بدسورت مدھو مکھی اور چلو سیدھے چلتے ہیں زمبوروں نے مایا کو ایک چھوٹے کمرے میں قید کر دیا مایا بہت خوف زدہ تھی اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی پر ہار گئی یہ ایک بہت ہی خفیہ منصوبہ ہے ٹھیک ہے سنو کل ہم ان مدھو مکھیوں کو ایک سبق سکھائیں گے کیا میں اپنی لال قلم ساتھ لے آؤں کیا نہیں وہ سبق نہیں ہم ان کے چھتے پر کل حملہ کریں گے تیار رہنا اس کا کیا کرے جو ہم نے پکڑا ہے کل صبح دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے چلو اب چلیں جا کر پہرے داروں کی مدد کرتے ہیں ان زمبوروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ مایا سب سن رہی تھی نہیں وہ میرے چھتے پر حملہ کرنے والے ہیں نہیں میں ہمت نہیں ہار سکتی مجھے اپنے خاندان کو بچانا ہوگا اس رات مایا سو نہ سکی وہ یہی سوچتی رہی کہ آگے کیا کرنا ہے کو کیسے روکو صرف ان کی گردن پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں پر اب تک کسی مدھو مکھی نے لڑائی میں ڈنک نہیں مارا ہے اچھا میں سمجھ گئی سورج کے اگتے ہی زمبور مایا کے کمرے میں آیا مدھو مکھی ارے کہاں چلی گئی بدصورت کہنے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے بیگم کو آگاہ کرنا ہوگا مایا جتنا تیز ہو سکے اڑ کر چھتے تک پہنچی اس نے پورے افسانے کا ذکر بیگم کو کیا اوہ, نہیں جلدی سے پہرے داروں کو آگاہ کرو ہمیں تیار رہنا چاہیے چھتا اب حملے کے لیے تیار تھا جب زمبور آئے تو مدھمکھیوں نے پوری طاقت سے حملہ کیا انہوں نے اوپر اڑ کر زمبوروں کی گردن پر حملہ کیا مایا نے مدھ مکھیوں کو اچھے سے تعلیم دی تھی وہ سارے زمبور ہکا بکا اور پریشان ہو گئے بھاگو یہاں سے بھاگو یہاں سے وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلے یہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے کہاں بھاگے جا رہے ہو <laughs> مدھو مکھیا مہان ہیں ہم سب تمہارے شکر گزار ہے مایا یہ تمہاری دلیری اور عقل مندی تھی جس نے آج ہمیں بچایا یہ میرا گھر ہے اور میں کچھ بھی کروں گی اس کی حفاظت کے لیے او میری بچی مجھے تم پر ناز ہے مجھے بتاؤ بڑی ہونے پر تم کیا بننا چاہتی ہو میں ایک استاد بننا چاہتی ہوں اپنے سارے تجربے مدھو مکھیوں کو بتاؤں گی اور انہیں سکھاؤں گی کہ ان کی قسم کی مدھو مکھی بنے ان کی مدھو مکھی ہاں ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کس قسم کی مدھو مکھی ہو تم میں ہوں میرے قسم کی مدھو مکھی اور ساتھ ہی ہم سب بھی ہیں میں بھی اپنے قسم کی مدھو مکھی بننا چاہتا ہوں تمہاری قسم کی مدھو مکھی بکواس ہے تم قسم کی مدمی بناؤ <laughs> مایا تم بے شک ایک اچھی استاد ہو اور ہم سب خوش ہیں تمہیں واپس پا کر